بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے نہیں لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں